صلی اللہ علیہ یا رسول میری جالیوں والے سنہری جالیوں والے سنہری جالیوں والے آقا سنہری جالیوں والے نہیں ہے اب گزارا جالیوں والے خدا کے واسطے جلدی مدینے میں بلا مولا خدا کے واسطے جلدی مدینے میں بلا مولا مدینے مولا نہیں ہے اب گزارا پیرو کب تک تڑپتا میں رہوں کب تک تڑپتا میں سنہری جالیوں والے سنہری جالی والے سنہری چالیوں والے بلا اسلام پر آئی دہائی یا رسول اللہ بلا اسلام پر آئی دہائی یا رسول اللہ ذرا چمکا ستارا ذرا چمکا ستارا ذرا چمکا اے سنہری جالیوں والے تو اپنے لاڑ لے وسل برآ کو حکم یہ دے دے تو لاڑ لے وسل برا کو حکم یہ دے دے ذرا چمکا دے دے گا ذرا چمکا دیتے گائے سنہری جالیوں والے سنہری جالیاں ہو آپ مجھ ہوجھ ہو ملے سینے سے سینا جہاں جانا یا رسول اللہ نمازوں میں مجھے ہر کسی نہ ہو سستی کبھی آقا نمازوں میں مجھے ہر کس نہ ہو سستی کبھی آقا پڑو پانچے نمازیں ہاں, ہاں، پڑھو نمازیں با جماعت یا رسول اللہ سنہری تیک اب پارو ہے نل کو سنہری تیک اب پارو ہے نل کو گرا ہے دین تیرا گرا ہے دین تیرا محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مطبرہ کیا رضا بھائی آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں روم میں سب سو رہے ہیں مدینے کی یادوں میں ہو رہے ہیں لائیو واؤ جی الحمدللہ للہ لائیو واؤ کی کیا بات ہے ماشاء اللہ بولنے تھے اچھا جی واٹ اباؤٹ می اللہ اکبر ان شاء اللہ بی آر بی ان شاء اللہ جی جی ان شاء اللہ چلو ایک بار پڑھتا ہوں یار کوئی سنے یا نہیں سنے مجھے کیا جو سنے وہ سبحان اللہ کا ہے اور جو نہ سنے وہ منی نے کیا تمہیں کھو جائے کچھ نہیں مانگتا شاہ سے یہ تاشاہ تیرے چ نی ماشا ہو سی تیرا اس کی تو نقش کفے پا تیرا اس کی دولت کے پکت نقش کپے پا تیرا پورے قد سے جو پڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم سے جو پڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو دیں سہارا تیرا دستگیری دست گیری میری تنہا تو نے دستگیری میری تنہا کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جا گر سا تین ہوتا تیرا میں تو مر جاتا سے فلسطین میں آ ایک بارو ایک بارو تو با سے فلسطین میں آ کہ راستہ دے زید تیرا راستہ دیکھتی ہے بس زید سان تیرا کچھ نہیں فرماتے ہیں کہ تیرے تڑوں پہ پلے گئے تھو کرتے ناٹا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے ڈال جھڑکیاں خائے کہاں چھو لکھے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد جی آج تو پورے ہی ایک ہیں آپ ہی ہیں بس آئی شاہ بھائی جی بھائی آپ ہی ہیں بس تو کوئی نہیں اللہ جانے میم گیارہ بارہ بھائی آپ ہیں سو گئے جگ رہے ہیں دل میں ہے چلو یار کوئی بھی نہیں کم ناز شریف پڑھنے کا موقع ملے گا اچھا کوئی بھی نہیں آیا تو آج سے ہے محبوب رب کے ہاں سے ہاک اجم و عرب کے دوسری میم سے مالک سب کے دال سے دانتا دونوں جہاں کے ہے ان کا شہد سے می تھا نام نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے دو دو جہاں سرکار کا ہم کو لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو لگتا ہے محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے پیاری نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے ان کے در پہ پلے والے اپنا آپ جواب ان کے در پہ پلے والے اپنا آپ جواب کوئی مری دو تو کوئی لگتا ہے کوئی تو ادین تو کوئی پاجا پا جگتا ہبک نات رسول اکرم ہاتھوں میں پر چند لب ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پر چمے دیکھو تو سرکار کا کیسا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے نامی محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے ڈیڈ یو آل سی حسان بھائی اور مدنی چینل لی بھائی نہیں دیکھا جلدی سے لنک دے دو منصور اختر نہیں نہیں دیکھا آپ جلدی سے لنک دو نا تو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لنک دے دو جلدی سے آپ ماشاء اللہ چلو آسان بھائی مدنی چلے تو گئے ماشاءاللہ اللہ لنک ہے کیا گم مدینہ بھائی لنک ہے اس کی ہاں پیارے نبی کیا یار کوئی بھی نہیں بولتا یار سب بیٹھے رہتے چپ چاپ کیا معلوم بھائی مدینے کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں بتا پڑھ رہا ہوں پڑھتا رہوں گا ہے نا کسی کو مائک پہ آنا ہے تو بول دے بھائی ہاں جی میں تو نیچے ہوں ویٹ آئی سیٹ مائک نہیں نہیں رین دو نا میں ناشری پڑھ رہا ہوں برا لگ رہا ہوں کیا جب آپ مائک پہ آپ کو آنا ہوگا تو میں آپ کو دے دوں گا بہت دنوں بعد آیا ہوں تو اس لیے ناشری پڑھ رہا ہوں اوکے میم بھائی جب میں تھک جاؤں گا نا تو آپ کو مائک دے دوں گا انشاءاللہ اللہ کرے میں قیامت تک ناشری پڑھتے پڑھتے نہ تھکوں آمین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بیچے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے سبز گنبد فضا پذا بلا لو بلا لو تیرا تیر ہے پریشان مدینے والے بلا لو ہم غریبوں کو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ در مدینے میں میرا سیرا جان کاش میرا جائے آتار مدینے میں جائے اے کاش ابا جائے ہم سب بھی مدینے میں بلوا لوپ نارا ہم سب